عظیم ایوب بھائی اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک میں اگر پیسے جمع کرائے جائیں تو اس کے اوپر جو سود ملتا ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں جزاک اللہ خیر میرے بھائی سود سود سود سود ہی ہوتا ہے وہ کسی جگہ سے بھی لیا جائے اور جو آپ یا تو اس کو سود نہ کہیں یا یہ نہ کہیں کہ وہ جائز ہے سود کبھی بھی جائز نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی بینک ایسا ہو جو نفع نقصان کی شراکت پر کام کرے اور اپنی دولت کسی کو قرض کے طور پر بھی سود پر نہ دے نہ کسی شخص کو نہ کسی کمپنی کو تو پھر وہ جب نفع ہے تو نفع نقصان ہے تو نقصان میں وہ شریک اگر کرے تو پھر اس میں جائز ہے لیکن اگر جیسا آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نام تو نفا نقصان کی شراکت ہے لیکن پیسے سارے وہ دیتے ہیں اس پر کیا نام ہے اس کا پیسے سارے وہ لوگوں کو دیتے ہیں سود پر اور کاروبار خود تو بینک کوئی کرتا نہیں ماشاء اللہ سب بڑی بڑی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں پیسے اور ان سے وہ سود لیتے ہیں اور آگے وہ نفع نقصان کا نام لیتے ہیں پاکستان کا تو یہ ہے اگر کسی ملک میں تو ایسا بینک ہے کہ جو نہ سود لیتا ہے ہے نہ دیتا خود کاروبار کرتا ہے اور نفع نقصان پہ کرتا ہے یا آگے کسی کو بھی کاروبار کے لیے دیتا ہے تو نفع نقصان پر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے لینا نفع جو ہے وہ جائز ہوگا جی کاکا جی کا نمبر ہے